اسرائیل نے بیان کیا ان سے مغیرہ نے ان سے ابراہیم نے اور ان سے علقہ نے بیان کیا کہ میں شام پہنچا تو لوگوں نے کہا ابو دردہ آئے انہوں نے کہا کیا تم لوگوں میں وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان پر یعنی آپ کے زمانے سے شیطان سے بچا رکھا ہے ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے مغیرہ نے یہی حدیث اس میں یہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کہ زبانی شیطان سے اپنی پناہ میں لینے کا اعلان کیا تھا آپ کی مراد حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستاسی